بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن ریسرچ آج لیکچر نمبر 23 ہے کیا اس سے کیا مطلب ہوتا ہے بائیس لیکچر مکمل ہو گئے ہیں بائیس اور آنے ہیں آج کا لیکچر بالکل مڈل کا درمیانہ لیکچر ہے بڑا امپورٹنٹ اور اہم لیکچر ہے آج دیکھیے گا آج کاپی پینسل بھی سنبھال لیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ اسکرین کے اوپر بھی نظر رکھیے اور سنتے بھی رہیے کیونکہ اس کے اندر بڑی اہم چیزیں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے ہم نے اہم پرابلم سالو کرنے ہیں وہی سمپلیکس کی باتیں ہم نے کرنی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کورس کس کا ہے جی virtual university government of Pakistan کا لیکچر نمبر 23 آپریشن ریسرچ جی لیکچر 23 کی طرف آتے ہیں ہاں، بڑے دن سے ہم نے وہ اپنی گردان دوبارہ نہیں کی ہے اس کو دوبارہ کرتے ہیں کہ ہم او آر پڑھ رہے ہیں آپریشن ریسرچ پڑھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ application of scientific method to daily life problems daily life problems وہ جو ذرا کمپلیکیٹڈ ہوں سمپل سے پرابلم پہ ہم اپلائی نہیں کرتے ہیں لیکن جو ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہو ذرا مشکل سا ہو ذرا گمبھیر سا مسئلہ ہو تو اس کے اوپر ہم ہینڈل کرتے ہیں یہ مسئلہ زندگی میں کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے یہ پولیٹیکل مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہو سکتا ہے یہ انڈسٹریل مسئلہ ہو سکتا ہے بزنس کا ہو سکتا ہے انجینئرنگ کا ہو سکتا ہے اس کے اندر ہم وہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا پروسیس ہوتے ہیں یاد ہے بھول گئے ہیں جی بھول گئے تو ریوائز کر لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں پرابلم کو آبزرو کرتے ہیں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں فارمولیٹ کرتے ہیں سالو کرتے ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں ونس اگین کیا کرتے ہیں پرابلم کو آبزرو کرتے ہیں آبزرو کرنے کے بعد ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کاپی پینسل پہ لکھا ہوتا ہے اور اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اس کو ہٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو فارمولیٹ کرتے ہیں فارمولیٹ کرنے کے بعد اس کو سالو کرتے ہیں سالو کرنے کے بعد امپلیمنٹ کرتے ہیں تو لینئر پروگرامنگ بھی ایک خاص قسم کی ٹیکنیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت پرابلم کو فارمولیٹ کرتے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں تو وہ صرف اتنا سا حصہ جو ہوتا ہے وہ آر او آر کہلاتا ہے یا آپریشن ریسرچ کہلاتا ہے تو اس کے اندر مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں جیسے نیٹ ورک کی ٹیکنیکس ہیں جیسے انوینٹری ٹیکنیکس ہیں لینئر پروگرامنگ کی ٹیکنیکس ہیں میتھمیٹیکل پروگرامنگ کی ٹیکنیکس ہیں یہ ساری مختلف ٹیکنیکس ہیں جو آر کے اندر ملی جلی ہیں آج کل جس سیگمنٹ میں ہم بات چیت کر رہے ہیں یہ لینئر پروگرامنگ کے لینئر پروگرامنگ سے کیا مراد ہے کہ یہ ایک قسم کی میتھمیٹیکل ٹیکنیکس ہیں او آر ٹیکنیکس ہیں جس کے اندر آپ کے پاس ایک آبجیکٹو فنکشن ہوتا ہے ڈسیزن ویریبل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کچھ کانسٹینٹس ہوتے ہیں جو ڈیسیجنس ویریبلس وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ نے کچھ ایکشن لینا ہوتا ہے کچھ آپ نے بنانا ہوتا ہے الٹیمیٹلی آپ کے پاس ٹارگیٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے وہ آبجیکٹو فنکشن میں ڈیفائن ہوتا ہے اب اس کے اندر لینئر پروگرامنگ میں کیا ہے آپ کے پاس ڈیسیجنس ویریبلس جو ہیں X Y Z X one X two X three آپ ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس کانسٹینٹس اور آبجیکٹو فنکشن ہوتے ہیں وہ لینئر ہوتے ہیں ٹھیک ہے لینئر سے کیا مراد ہے کہ جب آپ ان کو ڈرا کریں گے تو ایک اسٹریٹ لائن ہوگی چاہے وہ ٹو ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں چاہے تھری ڈائمینشن کی چاہے ہم این ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر ویریبلس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چاہے آپ ایکس ون ایکس ٹو دو ہینڈل کریں ایکس وائی میں ہینڈل کریں یا آپ این ڈائمینشن کی بات کریں کیا کہہ رہا ہوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک ایگزامپل لی تھی کہ ہمارے پاس دو ویریبلس ہیں کہ آپ نے کپس بنانے ہیں آپ نے پلیٹس بنانی ہیں آپ نے مگس بنانے ہیں آپ نے پلیٹس دو چیزیں بنانی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پوری آپ چائنا فیکٹری میں چلے جائیں کسی جگہ پہ بھی جہاں برتن بن رہے ہیں وہاں پلیٹیں بھی بن رہی ہوں گی وہاں پہ چائے کی جو کیٹل بھی بن رہی ہوگی دودھ دان بھی ہوگا چینی دان بھی ہوگا ڈنر سیٹ بھی بن رہا ہوگا کچھ گلاسز بن رہے ہوں گے کچھ ڈیکوریشن پیسز بن رہے ہوں گے کتنے ہوتے ہیں بہت سارے ویریبلس ہوتے ہیں تو اس کے اندر x one x two x three x ten x hundred x five hundred x one thousand کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو لینئر پروگرامنگ کی ٹیکنیکس ہیں ہم ساری کے ساری وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں چاہے ہمارے پاس ویریبلس دو ہیں یا ہمارے پاس سو سے زیادہ ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آپ تو ہمیشہ دو کی بات کرتے ہیں دو ہی ویریبل بتاتے ہیں یہ میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو کہ ہم سادہ سادہ سے سوال کرتے ہیں ایکس اور وائی کے اندر ہینڈل کرتے ہیں ایکس ون ایکس ٹو کے اندر ہینڈل کرتے ہیں اور اگر x one x two x three x four بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ دیکھ لیجیے گا تھوڑی سی کیلکولیشن کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے اس کے لیے کمپیوٹر ایجاد ہو گئے ہیں کمپیوٹر آپ کے پاس ہیں ہر ایک کے پاس ہیں آج کل تو اس سے ہم سالو کر لیتے ہیں لیکن طریقہ کار پتا ہونا چاہیے طریقہ کار کیا پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ریئل لائف پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم فارمولیٹ کرتے ہیں فارمولیٹ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہے اب لینئر پروگرامنگ کا جو پرابلم ہوتا ہے پھر اس کو ہم سالو کرتے ہیں سالو کرنے کے کچھ طریقہ کار ہیں جو آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے وہ فارمولیشن ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس پیرامیٹرز دیے ہیں ان کو آپ کوانٹیفائڈ ٹرمس میں کاپی پینسل پر لکھ لیں اور اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کے پاس ڈسٹینس ویریبلس کون کون سے ہیں اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آبجیکٹو فنکشن کون کون سا ہے اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کانسٹینٹ کون کون سے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سولوشن اسپیس ہمارے پاس کون سی ہوگی جیسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ ایکس وائی ہمارے پاس نان نیگیٹو ہے یعنی کہ فرسٹ کوارڈنٹ کی بات کرتے ہیں اسی طریقے سے ایکس وائی زیڈ ٹی اگر آپ کے پاس تین چار ویریبلس ہیں تو اس کے اندر بھی ہم کہتے ہیں ایکس وائی زیڈ ٹی جو ہے یہ نان نیگیٹو ہیں یعنی کہ یہ ہم پہلے آکٹیٹ وغیرہ کی بات چیت کرتے ہیں جس میں ساری چیزیں پازیٹو یا زیرو ہو نان نیگیٹو ہونی چاہیے پوزیٹو اور نان نیگیٹو میں میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ پازیٹو ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ زیرو بھی ہونے چاہیے اس کے نیگیٹو اگر ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کوئی چیز کہیں سے بورو کر رہے ہیں یہاں بوروئنگ کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ نیگیٹو میں جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جو کچھ بھی آپ نے ڈیسیزن کرنا ہے کچھ بنانا ہے کچھ چیز حاصل کرنی ہے کچھ ایکوائر کرنا ہے اور اسی کے اندر آپ نے سارا کام کرنا ہے اب کرتے ہیں ڈسکشن اسٹارٹ فارملی اپنی لینئر پروگرامنگ کی جس کے فارمولیشن کی بات کریں گے جس میں سولوشن کی بات کریں گے ہم نے سمپلیکس میتھڈ آپ کو بتا دیا ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا ریوائز کرتا چلوں گا آج کل جو ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ کس کی بات کر رہے ہیں سولوشن آف لینئر پروگرامنگ کی بات کر رہے ہیں لینئر پروگرامنگ پرابلمس کی بات کر رہے ہیں یا لینئر پروگرامس کی بات کر رہے ہیں ایل پی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لینئر پروگرامنگ بھی کہتے ہیں لیکن اگر کہیں سولوشن آف ایل پی لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے لینئر پروگرام لینئر پروگرام کس کو کہتے ہیں کہ لینئر پروگرامنگ پرابلم کو ہم لینئر پروگرام بھی کہتے ہیں جس کے اندر آبجیکٹو فنکشن آپ کے پاس دیا ہوا ہو کانسٹینٹ دی ہوئی ہو اور آپ کے پاس کنڈیشن وہ والی نان نیگیٹو والی دی ہوئی ہو کیا کرتے ہیں پہلے ریئل لائف پرابلمس کو ایکس وائی میں ٹرانسفارم کرتے ہیں اکویشن میں ٹرانسفارم کرتے ہیں اکویشن میں ٹرانسفارم کرنے کے بعد پھر سے بتاتا ہوں کیا ہوا کہ آپ کے پاس کوئی پرابلم دیا ہو لائف کا اس کو آپ نے ایکس وائی ٹرمس میں ریپرزینٹ کیا آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن آیا کانسٹینٹس آئے جو کانسٹینٹس ہے وہ آپ کے پاس اکویشن میں بھی ہو سکتے ہیں اکوالٹیز میں بھی ہو سکتے ہیں ان اکوالٹیز میں بھی ہو سکتے ہیں اور انکوالٹیز لیس دین کی بھی ہو سکتی ہیں گریٹر دین کی بھی ہو سکتی ہیں لیس دین اکول ٹو کی بھی ہو سکتی ہیں اور گریٹر دین اکول ٹو کی بھی ہو سکتی ہیں یہ کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں آپ کچھ ویریبلس انٹروڈیوس کرتے ہیں کون کون سے ویریبلس انٹروڈیوس کرتے ہیں بتایا تھا کہ کچھ سلیک ویریبلس آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں ان انکوالٹیز کے لیے جو آپ کے پاس لیس دین اور اکول ٹو ہے کہ this on the left hand side is less than the right hand side اس کے اندر کچھ ایڈ کریں گے جب یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر ہوگا جو چیز آپ ایڈ کرتے ہیں اس کو ہم سلیک ویریبل کہتے ہیں لیکن اگر یہ گریٹر دین اکول ٹو ہے تو یہ جو چیز یہ آپ کے پاس جو بھی کوانٹٹی لیفٹ ہینڈ سائڈ میں اس میں سے کچھ سپریٹ کریں گے تو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ آ جائے گی لیکن یہ کچھ کنڈیشن ہمارے پاس کنٹرڈکشن آ جاتی ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سلیک ویریبل کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشیل ویریبل بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں آرٹیفیشیل ویریبلس کہاں کہاں انٹروڈیوس کرتے ہیں جی جب آپ کے پاس کانسٹینٹ ڈی وی ہو ان ٹرمز آف اکوالٹی یا in terms of the inequality uh, جو کہ گریٹر دین اکول ٹو ہے مثال کے uh, مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس ہے two x plus three y is greater than equal to four تو اس کیس کے اندر آپ کیا کریں گے two x plus three y minus s one plus a is equal to four اس طرح سے کرتے ہیں جب آپ کے پاس equalities greater than equal to کی دیوی ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم اس کو ایک ٹیبلر فارم کے اندر لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم سالو کرتے ہیں real life problem definition in terms of x y z x one x two x three اس کے بعد transformation into transformation into equations equations آ جائیں گی آپ کے پاس ویریبلس آئیں گے اور اس کے اندر آرٹیفیشل ویریبلس آئیں گے پھر ٹرانسفارم کرتے ہیں ٹیبلر فارم میں یہ ہمارے پاس ایک پیج پر ایک چھوٹی سی اسکرین کے اوپر سارے کا سارا پرابلم آپ کو پتا چل گیا کیا پرابلم ہے کس چیز کو آپ نے آبجیکٹ میکسیمائز کرنا ہے کس چیز کو آپ نے منیمائز کرنا ہے آپ کے پاس بیسک ویریبلس کیا ہیں نان بیسک ویریبلس کیا ہیں آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ کتنا ہے آپ کے پاس پروفٹ کتنا آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک اس ٹیبل کے اندر اسٹیبلر فارم میں ہم نے ریپرزینٹ کر دی ہیں جو آپ کے پاس پہلے تقریر ہوتی تھی اس کے بعد ایکس وائی ہو جاتا ہے اس کیس کے اندر ایکس وائی ہے نا تو ایکس وائی وغیرہ ہے لیس دین بھی لکھا ہوا ہے کہیں گریٹر دین لکھا ہے کہیں اکول ٹو لکھا ہے اس کو ٹرانسفارم کر دیا یہاں پر اس فارم کے اندر یہ ایک پرابلم ہے جس کے اندر دو ویریبلس ہیں اور تین جو آپ کے پاس ویریبلس ہیں x and y s one s two s three اس سے کیا مراد ہوتی ہے نظر آ رہا ہے اس کے اندر دو ویریبلس ہیں جس کے جس کو آپ نے میکسیمائز کرنا ہے اور آپ کے پاس s one s two s یعنی کہ تین انکوالٹیز ہوں گی اور تینوں کی تینوں جو ہوں گی وہ لیس دین اکول ٹو ہے تو یہ آپ کے پاس ریپرزینٹ کرتا ہے اور یہ جو آپ کے پاس تیسری کالم ہے بڑی کالم کے بعد اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ دیا ہوا ہے یعنی کہ ان کے جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چیزیں دی ہوئی ہیں وہ ہیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو اگر دیکھیں تو آپ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پہلی رو کے اندر جو ہے وہ زیرو لکھا ہوا ہے اگر آپ کچھ بھی نہ بنائیں گے یعنی کہ کوئی چیز نہیں بنائیں گے آپ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ we do not make anything تو اس کیس کے اندر آپ کے پاس پروفٹ جو ہوگا زیرو ہوگا آپ کے پاس جو ایکس بھی زیرو ہوگا وائی بھی زیرو ہوگا لیکن سلیکٹ ویریبل جو ایس ون فورٹی آئے گا ایس ٹو تھرٹی آئے گا اور ایس تھری سکسٹی آئے گا تو یہ جناب آپ کے پاس پہلا ٹیبلر فارم ہوتا ہے یعنی کہ اب یہ میتھمیٹیکل فارم ہے اس کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں ہم اس پہ کوئی اپنا الگوریتھم لگا سکتے ہیں کوئی طریقہ کار لگا سکتے ہیں کوئی پروسیجر لگا سکتے ہیں یہ چیز ہم کر رہے تھے اسی کو لے کے آگے چلیں گے اگر ہمارے پاس یہ پرابلم دی ہوئی ہو ایگزامپل مثال کے طور سے یہ ایگزامپل ہمارے پاس دی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کے پاس تین انکوالٹیز ہیں اور تین ہی ویریبلس ہیں تو اس کو ہم نے سالو کیا تھا اس میں ٹرائی مطلب کرنے کی کوشش کی تھی لاسٹ ٹائم دیکھیں پتہ نہیں آپ نے کیسے کیا تھا اس کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں کس طریقے سے ٹیبلر فارم میں یہ لکھ دیتے ہیں اس کے اندر وہی تین آپ کے پاس سلیکٹ ویریبل ہیں s one s two s three اور آپ کے پاس یہ اس وقت اس ٹیبلر فارم میں یہ s one s two s three جو ہیں بیسک ویریبلس ہیں ایکس وائی جو ہیں وہ یا x one x two x three they are non basic variables اگر آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ونس اگین یہاں پر بھی آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ففٹی ہے ایک ٹوئنٹی فائیو ہے ایک ٹوئنٹی سکس ہے اس کو ہم نے سالو کیا تھا لاسٹ ٹائم کس کی مدد سے سمپلیکس میتھڈ کی مدد سے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا تھا اس کے بعد ہم نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھی آرٹیفیشل ویریبل ٹیکنیکس بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی جی ہاں آرٹیفیشل ویریبل ٹیکنیکس کب آئی تھی کس طرح سے آئی تھی یہ میں بتاتا ہوں اس کو آپ الگ کلاسیفائی کر لیں کس کو سارے پرابلمس کو لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہیں ایک پرابلم وہ ہے کہ آپ کے پاس میکسیمائزیشن کا یا منیمائزیشن کا ہم تھوڑی سی دیر کے لیے منیمائزیشن کو بھول جاتے ہیں میکسیمائزیشن کا پرابلم ہے ہمارے پاس اور ساری کے ساری کانسٹینٹ جو ہے وہ لیس دین اکول ٹو کی ہیں ساری کے ساری تو بڑی اچھی بات ہے آپ کے پاس طریقہ کار ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں یہاں پر سارے سلیکٹ ویریبلس ہیں کوئی بھی آپ کے پاس آرٹیفیشیل ویریبل نہیں ہے جب آپ کے پاس آرٹیفیشیل ویریبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو سالو کر لیں سالو کرنے کے لیے کیا طریقہ کار بتایا بتایا تھا میں میں نے نے تھا کہ آپ کو اسٹیبلر فارم میں لکھیں اور اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھیں اور ایک ریشو معلوم کرنے کی کوشش کریں جب ریشو آپ دیکھیں گے تو سب سے جو کم ریشو آئے گی وہاں پر آپ کیا معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک پیوٹ رو معلوم کر لیں گے ٹھیک ہے نا وہ ایک مین رو معلوم کر لیں گے یہ رو جو بتاتی ہے کہ کون سا ویریبل جو ہے وہ بیسس کو چھوڑ رہا ہے یعنی کہ کون سا بیسک ویریبل اب نان بیسک بن رہا ہے اور نان بیسک ویریبل کون سا بیسک میں بن رہا ہے یا وہ ہم آئٹم چوز کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس پروفٹ میکسیمم ہو جائے پہلی چیز پہلے کالم کرتے ہیں اس کے بعد جب ریشو معلوم کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا چیز آ جاتی ہے کہ وہاں سے رو بھی آ جاتی ہے ونس اگین آپ کیا کرتے ہیں اسکین کرتے ہیں فرسٹ اسٹیج کے اندر فرسٹ اسٹیج کے اندر جب آپ اسکین کریں گے تو آپ کے پاس پیوٹ کالم آئے گی اور رائٹ ہینڈ سائڈ کی آپ کے پاس جو ریشو آ رہی ہیں وہاں سے آپ پیوٹ رو معلوم کر لیں گے ان دونوں کے انٹرسیکشن سے پیوٹ ایلیمنٹ آ جائے گا پیوٹ ایلیمنٹ میں کیا کرنا ہے آپ نے سارے ایلیمنٹس اس کالم کے اندر زیرو کرنے صرف پیوٹ ایلیمنٹ کو ون رہنے دینا ہے کیا کر رہے ہیں آپ یہ ایک نان بیسک ویریبل کو بیسک بنا رہے ہیں اور بیسک کو نان بیسک ویریبل یعنی مثال کے طور سے کہ ایس ون جو ہے وہ اب آپ کے پاس نان بیسک بن جائے گا اور ایکس جو ہے وہ آپ کے پاس بیسک بن جائے گا اس کی کنڈیشن ہیں وہ میں نے بتائی تھی آج دوبارہ سے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے آپ کو بتائیں گے جب ہمارے پاس یہ آرٹیفیشل ویریبلس آ جاتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس جو انکوالٹیز ہیں وہ گریٹر دین کی آ جائے یا اکول ٹو کی آ جائے تو وہ طریقہ کار جو ہم نے ابھی تک آپ کو بتایا تھا وہ کام نہیں کرتا ہے یہاں کے لیے ایک نیا طریقہ کار ہوتا ہے وہ نیا طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں لاسٹ ٹائم تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا تھا آپ کو بتایا تھا آج اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں آرٹیفیشل ویریبل ٹیکنیکس دو طرح سے ہوتی ہیں ایک ہم بگ ایم میتھڈ سے سالو کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹو فیز میتھڈ ہوتا ہے آرٹیفیشیل ویریبلس میں دو طریقے کار ہوتے ہیں تو آج ہم کوشش کریں گے کسی طرح سے بگ ایم میتھڈ کمپلیٹ ہو جائے کافی ساری ایگزامپلس ہیں آ... ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا جیسے میں نے بتایا دو طریقے کار ہیں بگ ایم میتھڈ ہے آ... جو بتایا تھا کہ تھوڑی سی پینلٹی ہم امپوز کرتے ہیں ہم ایک نیا آرٹیفیشیل ویریبل انٹروڈیوس کر رہے ہیں جب آرٹیفیشیل ویریبل انٹروڈیوس کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو پینلٹی پے کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ ٹو فیز میتھڈ ہے وہ ان کوشش کریں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں اب بگ ایم میتھڈ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے اس کے مختلف اسٹیپس ہیں تو پہلے تو چیز وہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایل پی ہے اس کو آپ ٹرانسفارم کریں کس کے اندر ٹرانسفارم کریں اکویشنس کے اندر سلیک ویریبل انٹروڈیوس کریں آرٹیفیشیل ویریبل انٹروڈیوس کر دیں بہت اچھی بات ہے فرسٹ کلاس نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے آپ نیکسٹ اسٹیپ میں وہی چیز یہاں پہ بتائیے کہ گریٹر دین اکول ٹو جہاں پر ہے وہاں پر ویریبلس آ جائیں گے لیس دین اکول ٹو ہے وہاں پر آپ کو جائیں گے جہاں پر اکول ٹو کے سائن ہے وہاں پر بھی آپ کے پاس آرٹیفیشیل اور آرٹیفیشل ویریبلس آپ انٹروڈیوس کر دیں اس کے بعد کیا کریں نیکسٹ اب یہ کرنا ہے کہ جو ہم نے اے لائے نا آرٹیفیشل ویریبل اپنے پاس سے لے کے آئے ہیں اس کو کسی صورت سے وہاں سے نکالنا ہے یہ اس صورت سے ہم نکالتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آبجیکٹو فنکشن میں کیا آتا ہے ہم کیونکہ یہ ایک چیز لے کے آ رہے ہیں یوں ہی سمجھ لیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی اور ریسورس نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں بینک سے پیسہ بارو کرتے ہیں جب بینک سے پیسہ بارو کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو پینلٹی پے کرنی پڑتی ہے in form of mark up پے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بینک سے اگر آپ ایک ہزار روپے لیں گے تو وہ آپ سے کیا کریں گے کہیں گے جی گیارہ سو روپے دے دیں یا ایک ہزار ستر روپے دے دیں یا بارہ سو روپے دے دیں جو بھی آپ کا ایک اگریمنٹ ہوگا آپ اگریمنٹ کے تحت اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ایک پینلٹی پے کر رہے ہیں اب دو سو روپے کی پینلٹی اگر آپ کو پڑے گی تو وہ اچھی خاصی پینلٹی ہوتی ہے وہ آپ پے کرتے ہیں الٹیمیٹلی اور الٹیمیٹلی آپ پاس جو پروفٹ آتا ہے جو بھی آپ کے پاس الٹیمیٹ سیل uh, ہوتی ہے تو اس میں سے وہ نکالتے ہیں دو سو روپے اگر وہ دو سو روپے آپ uh, کو نہ دینے ہوتے تو آپ کی جو ہے آپ کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہو چکا ہوتا ہے تو یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایم آپ کے پاس سوری آپ کے پاس جو اے ہے آرٹیفیشل ویریبل اس کا امپیکٹ جو ہے آبجیکٹو فنکشن پہ کیا ہوگا ہم ایک پینلٹی امپوز کرتے ہیں بڑی والی M it's a very big number M بہت بڑا نمبر ہم سپوز کرتے ہیں ایک ہزار ہو سکتا ہے ایک لاکھ ہو سکتا ہے ایک ملین ہو سکتا ہے M is a big number جو میتھمیٹکس میں لوگ کہتے ہیں نا نیئر ٹو انفینٹی یہ وہی چیز ہے M is a big number اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی صورت سے مینیمائز کریں تاکہ یہ جلدی سے جلدی غائب ہو جائے آپ دیکھیے گا کہ ہم آرٹیفیشل ویریبل کو جلدی سے جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی چیز پریکٹیکل لائف میں آپ کرتے ہیں کہاں پر جس وقت کہ آپ لون لیتے ہیں یا آپ بوروئنگ کرتے ہیں یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہوتا ہے جو آپ کے اوپر پریشر آ جائے یا ڈیفیسٹ میں آپ آ جائیں تو آپ اس کو جلدی سے جلدی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یہی چیز یہاں پر ہم کرتے ہیں اور یہ پینلٹی ہم کرتے ہیں امپوز کرتے ہیں فار میکسیمائزیشن پرابلم کے لیے مائنس ایم کرتے ہیں اور منیمائزیشن کے لیے ہم اس کو پلس ایم کرتے ہیں ٹھیک ہے value of M being strictly positive اور ایم کو خیال رکھیے گا کہ یہ نمبر ہے یہ پازیٹو نمبر ہے کوئی ایک ہزار ہو سکتا ہے دس ہزار ہو سکتا ہے ایک ملین ہو سکتا ہے whatever it is it's a big number and strict اس کے بعد ہمارے پاس اسٹیپ تھری ہوتا ہے کیا کرتے ہیں express objective function in terms of non basic variable solely اب ہمارے پاس جو آبجیکٹو فنکشن ہوتا ہے نا ہم نے کیا تھا وہاں پہ z is equal to x plus four y وغیرہ کیا تھا تو وہاں پہ جو ایکس اور وائی تھے یہ ہمارے پاس کیا تھے نان بیسک ویریبلس تھے اب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کیونکہ یہ آرٹیفیشل ویریبل آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں آپ کو پینلٹی وہاں پہ ڈالنی پڑے گی z is two three x plus four y minus سے ایم اے اب آپ کے پاس یہ اے جو آ گیا یہ آپ کے پاس آرٹیفیشل ویریبل آ گیا آرٹیفیشل ویریبل آنا نہیں چاہیے تھا یہ جو آپ کے پاس آرٹیفیشل ویریبل آ گیا کس کے اندر آبجیکٹو فنکشن میں اس کو کسی صورت سے نکالنا ہے کیسے نکال دیں گے آپ جی آپ کے پاس وہ کانسٹینٹ رو ہوگی نا جس کے اندر آپ کے پاس یہ اے موجود ہوگا وہاں سے اے کی ویلو نکال کے اس آبجیکٹو فنکشن کے اندر آپ کر دیں گے وہی جو ہم نے کہا تھا کہ z old equation new equation is equal to z equation plus times یا minus times M that equation تو وہاں سے وہ ویلوز لا کے اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے تاکہ جو زیڈ ہے that should be free from A کوئی A one A two A three اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم پروسیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو زیڈ کے اندر اے ون اے ٹو نہیں ہونا چاہیے اسٹیپ فور کیا ہے ہمارے پاس اب وہی چیز ہم نے کرنی ہے سمپلیکس میتھڈ کے اندر اسی طرح سے فالو کرنا ہے اسی طریقے سے ہم نے چلنا ہے اور جو کچھ ہم نے کیا تھا جو جو اسٹیپ فالو کیے تھے وہ اسٹیپس یہاں پہ فالو کرنے اور اسٹاپنگ رول جو وہاں پہ تھا وہ یہاں پہ بھی اسٹاپنگ رول کرنا ہے اس سے گھبرائیے گا مت کہ ایم اگر آ گیا ہے تو ایم کے اندر آپ روز ملٹی پلائی کر کے ایڈ کر رہے ہیں تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ نارمل سمپل نمبر میں ہوتی ہے اب اس میں ایم آ گیا ہے تو آپ تو اکویشن ہینڈل کرنے کے ماہر ہیں ایکسپرٹ ہوئے ہینڈل کر لیں گے پڑھ لیں اس کو ایک دفعہ proceed with regular variables leave the original problem but if any or artificial variable do not leave the base in final solution then this indicates problem does not solution یعنی کہ وہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اندر جو ہے نا کالم اس کے اندر اے بج گیا اور اے کسی دور سے ختم نہیں ہو رہا ہے اور آپ کے پاس اسٹاپنگ رول کے تحت رک گئے آپ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو پرابلم ہے اس کا سولوشن نہیں ہے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں اس کا سولوشن نہیں ہوتے ہیں تو یہ بھی شاید وہ اسی قسم کا ایک پرابلم ہے جس کا ایک سولوشن نہیں ہوگا اب جناب دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل کی طرف کہ ایگزامپل کیا ہے یہاں پر یہ وہی ایگزامپل تھی جو ہم نے پہلے بھی کی تھی maximize z two x plus five y subject to x less than two forty y less than equal to 30, x plus y greater than equal to 60, xy greater than equal to 0. ٹھیک ہے نا سمپل سی اکویشن ہے اس کے اندر سمپل سی انکوالٹیز ہیں اور سمپل سا یہ پرابلم ہے جس کے اندر z is equal to x plus five y دیا ہوا ہے اینڈ سو آن سو یعنی اس کو آپ نے میکسیمائز کرنا ہے اور آپ کے پاس کانسٹنٹ دی ہوئی ہیں دو کانسٹنٹ لیس دین کی ہیں ایک constant greater than equal to کی ہے تین آپ کے پاس سلیکٹ ویریبلس آئیں گے اور ایک آپ کے پاس آرٹیفیشیل ویریبل آئے گا اس کو کیا کیا ہم نے اسٹینڈرڈ فارم میں لکھا وہ کیا ہوا ہمارے پاس z minus two x minus five five is two zero x plus s one is equal to forty y plus s two is equal to thirty x plus y minus s three plus a is equal to sixty تو آپ کے پاس یہ چار اکویشنس آ گئی ہیں یہ ہم کیا کریں گے اس کو ہم ٹیبلر فارم میں ٹرانسفارم کریں گے لیکن ٹیبلر فارم میں ٹرانسفارم کرنے سے پہلے جو ہمارے پاس آرٹیفیشیل ویریبل آیا نا اس کا امپیکٹ دیکھیں گے ہمارے اوپر جو آبجیکٹو فنکشن میں کیا آئے گا یعنی کہ اے آبجیکٹو فنکشن اے ہمارے پاس آرٹیفیشیل ویریبل ہے اس کو ہم لے کے جائیں گے آبجیکٹو فنکشن کے اندر ود پینلٹی اور وہ ہیوی پینلٹی ہم لگائیں گے یعنی آبجیکٹو فنکشن کو ماڈیفائی کریں گے اور اس آبجیکٹو فنکشن کے اندر کیونکہ ہمارے پاس یہ آرٹیفیشیل ویریبل آئے گا اس کو ہم وہاں سے المینیٹ کریں گے and then we will transform it tabular ہے ٹیبل فارم کے اندر نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کر رہے ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں ہم وہی وہاں یہ جو آپ کے پاس آرٹیفیشل ویریبل ہے ود ہیوی پینلٹی انٹروڈیوس کر رہے ہیں کس کے اندر جو ہمارا آبجیکٹو فنکشن ہے آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن کیا تھا z minus two x minus five i یا z is equal to x plus five i تو اس میں ہم نے پینلٹی امپوز کر دی ہے that is equal to minus M a this heavy penalty has been imposed in this maximization problem اس کو ہم لکھ سکتے ہیں z minus two x minus five i plus M a is equal to zero اب کیا کریں گے یہاں پر اے آ گیا ہے اے کی ویلو نکال کے وہاں پہ سبسٹیچیوٹ کر دیں گے یا دوسری طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس رو کو اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں یہ یہاں پہ میں کر رہا ہوں یعنی کہ new z equation is equal to old z equation plus minus M times a equation a equation کون سی ہے جو آپ کے پاس وہاں پہ جس کے کے اندر اندر جس کانسٹینٹ آپ کے پاس اے آیا تھا یعنی وہ والی کانسٹینٹ جس کے اندر گریڈ ٹو تھا یعنی ایکس پلس وائی سکسٹی والی تھی نا تو یہ وہ اس کے اندر سے ویلو نکال کے اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس الٹیمیٹلی کیا جائے گا یہ تین چار اسٹیپس ہیں ان تین چار اسٹیپس کو اکٹھے کر لیں گے سمپل سلجب رہا ہے کہ ایک ایک طرف ساری ٹرمس ایک طرف لے آئیں گے اور اس کے بعد ایکس کے کوفیشن کو الگ لکھیں گے وائی کے کوفیشن کو الگ لکھیں گے سلیک ویریبل کو یہ الگ لکھ لیں گے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو بھی کانسٹنٹ ہے تو ہمارے پاس اکویشن کیا بن گئی z plus with in bracket minus two minus M into x plus with in bracket minus five minus M into y plus M s three is equal to minus sixty M تو یہ آپ کے پاس آبجیکٹو اکویشن آ گئی آبجیکٹو رو آ گئی جو ہم نے لے کے جانا ہے ٹیبل فارم میں ٹیبلر فارم کے اندر تو یہ ہمارے پاس ٹیبلر فارم آ گئی اس ٹیبلر فارم کو ذرا سا غور سے دیکھ لیں دیکھتے ہیں اس کو پہلی جو ہمارے پاس رو ہے وہ کیا چیز ہے پہلی رو ہمارے پاس آبجیکٹو رو ہے اس کے اندر اس وقت اگر آپ دیکھیں ایس ون ایس ٹو اور اے ہمارے پاس جو ہے وہ بیسک ویریبلس ہیں یہ ایکس وائی ایس تھری جو ہے they are non basic variables یہ ہمارے پاس کچھ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے پاس پروفٹ ہے ابھی ہم نے اے استعمال کر رہے ہیں تو یہ اتنی ہیوی ہمارے پاس پینلٹی پڑی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ فورٹی ہے یہاں پہ تھرٹی ہے سکسٹی ہے اب کیا کریں گے اس کا طریقہ کار ایز یو ایل ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس رو کو دیکھنا ہے اس رو کے اندر ان کو دیکھنا ہے اور اس کے اندر فرض کر لیں ایم کی قیمت ہنڈریڈ ہے ویسے فرض کر رہا ہوں ایم از ہنڈریڈ تو minus five minus hundred is minus hundred five minus two minus hundred minus hundred two اور یہ ہنڈریڈ ہے آپ کے پاس تو ہم کیا کرتے ہیں اس طرح کے پرابلمس کے اندر کہ وہ نمبر جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ود اے نیگیٹو سائن تو یہ ہمارے پاس جو وائی ہوگا یہ وائی کالم ہمارے پاس کیا ہو گئی پیوٹ کالم بن گئی یعنی کہ y is willing to enter into the base اب یہ وائی کو ہم نے بیسس میں لے کے جانا ہے لیکن یہ ڈسائڈ کرنا ہے کہ ان میں سے s one s two a میں سے کون سا جو ہے وہ نان بیسک بنے گا تو ہم نے کیا کرتے ہیں جب ہمارے پاس یہ چیز آ گئی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ کو اس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں کس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں وائی کالم کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں forty by zero is infinity then once again thirty by one is thirty sixty divide by one is sixty یہ ہمارے پاس جو ریشو آ جاتی ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ کہاں سے آتی ہیں یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کو اس پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اب اس میں سے ہم سب سے چھوٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں اور نان نیگیٹو کو دیکھتے ہیں یعنی اگر نیگیٹو آ رہی ہے تو اس کی فکر نہیں کریں اس سے بالکل نہ گھبرائیں ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس نیگیٹو نہیں ہے اس میں سے سب سے چھوٹا جو ایلیمنٹ ہے اس کو چوز کرتے ہیں اس کیس کے اندر ہمارے پاس یہاں پر یہ 30 ہے تو یہ جو ہمارے پاس رو آئے گی یہ والی جس کے اندر ایس ہے تو یہ رو اب آپ کے پاس چینج ہوئے گی this becomes a pivot row pivot row اور پیوٹ کالم کا جو انٹرسیکشن ہے that becomes the pivot element یعنی یہ ون جو ہمارے پاس پیوٹ ایلیمنٹ بن گیا اتفاق سے بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ون موجود ہے اگر ون موجود نہ ہوتا تو ہم اس کو کیا کرتے فرسٹ کیا یہاں سیون ہوتا ہے تو اس پوری رو کو ہم کیا کرتے سیون سے ڈیوائڈ کرتے سیون سے ڈیوائڈ کرنے کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ہم ون لے کے آئیں گے جب ون آ گیا جو یہاں پر موجود ہے تو اب کوشش کریں گے کہ یہ جو ون ہے یہ بھی زیرو ہو جائے اور یہ بھی زیرو ہو جائے وہ کیسے زیرو ہوگا وہ ایسے زیرو ہوگا جو آپ نے رو آپریشن استعمال کرنی ہے رو آپریشن کیسے استعمال کریں گے اس کو آپ نے اس رو کو مائنس ون سے ملٹی پلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا minus one times one plus this one is zero similarly یہاں آپ کے پاس ہے minus times five plus M کیا ہے minus times five plus M تو اس رو کو اگر فائیو پلس ایم سے ملٹی پلائی کریں پوری رو کو کریں گے فائیو پلس ایم سے ملٹی پلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب اس کو اگر جب ملٹی پلائی کریں گے 5 پلس ایم سے 1 کو تو 5 پلس ایم ہو جائے گا جب اس زیرو کے اندر ہم ایڈ کریں گے تو 5 plus M plus zero is five plus M آ جائے گا یہاں پہ انٹری لیکن جب 5 پلس ایم کو اس 1 سے ملٹی پلائی کریں گے تو یہاں پر یہ 5 پلس ایم اس کے ساتھ ایڈ ہوگا زیرو ہو جائے گا تو یہاں پر بھی زیرو آ جائے گا آپ کے پاس یہ 1 رہے گا یہ آپ کے پاس زیرو ہو جائے گا یہ بھی آپ کے پاس زیرو ہو جائے گا لیکن کیا ہوا یہ آپ کے پاس ایس ٹو جو موجود ہے یہ ایس ٹو یہاں سے چلا جائے گا اس کی جگہ یہ وائی آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس وائی نے بیسس کو جوائن کر لیا ہے ٹھیک ہے نا نا دا بیس آر یہ بیسک ویریبلس اب آپ کے پاس کیا بن گئے ایس ون وائی اور اے ٹھیک ہے جناب یہ دیکھا اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں جو الیکٹرانکلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپٹیکلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پلازما پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ تھوڑی سی نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں یہ میں نے نئی ٹیکنالوجی استعمال کی اس نے یہ بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو وائی کالم ہے اس کو پیوٹ بنانا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا کہ ریشو معلوم کرے ریشو کرنے کے معلوم کرنے کے بعد پتا چل گیا کہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جناب کہ یہ جو رو ہے آپ کے پاس ایس ٹو والی یہ آپ کے پاس پیوٹ رو بن گئی پیوٹ کالم بن گیا جو سارا میں نے بتایا تھا وہ اسٹیپس چل رہا ہے یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ اسٹریشن جو میں نے ابھی بتائی کہ Y enters into basis and S two leaves the basis اب وائی کیا ہو گیا آپ کے پاس بیسک ویریبل بن گیا اور ایس ٹو جو ہے نا یہ نان بیسک بن گیا وہ ایس ٹو وہاں سے ہٹ جائے گا اس کی جگہ پہ وائی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز کرنی ہے اس کو کیلکولیشن کو چیک کر لیجیے گا ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو کسی بھی جگہ چانسز تو نہیں ہے لیکن there might be a possibility error ہو سکتا ہے آدمی ہے کہیں نہ کہیں غلطی کر سکتا ہے ٹائپنگ میں ہو سکتی ہے کیلکولیشن میں ہو سکتی ہے مائنڈ میں ہو سکتی ہے اور پریزنٹیشن میں ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کو چیک کر لیجیے گا تو یہ جناب ہمارے پاس پہلی کے بعد یہ چیز آ گئی ٹھیک ہے نا پہلی کے بعد کیا آ گئی یہ آپ کے پاس objective function right hand side پہ دیکھیں اس کو بھی کر لیں اس کو اگر آپ ٹیبل کو دیکھیں یہ بالکل جس اخبار کی طرح ہے جس طرح اخبار میں آپ خبریں پڑھتے ہیں نا تو وہی چیزیں یہاں پر بھی پتہ چل رہی ہیں کہ پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ ساری جو فیکٹری کی پکچر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے ایک کام کیا ایک کام کرنے کا مطلب ہے یہ وائی پروڈیوس کرنا شروع کر دیا آپ نے تھرٹی بنائے تو آپ کے پاس ساری چیزیں چینج ہو گئی ایس ون بھی کچھ چینج ہو گیا اے بھی کچھ چینج ہو گیا آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن بھی چینج ہو گیا ٹھیک ہے نا تو آبجیکٹو فنکشن پہلے ہمارے پاس مائنس سکسٹی ایم تھا one fifty minus thirty M آ گیا تو اب کچھ پروڈکشن شروع ہو گئی پہلے پروڈکشن ہمارے پاس نہیں تھی یہاں پہ سارے کے سارے سلیک ویریبلس تھے اور ہم نے آرٹیفیشل ویریبلس تھے اب وائی جو ہے that has come to the اور اس کی جگہ جو ہمارے پاس ایس ٹو نے چھوڑ دی ہے اب دیکھتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ اسٹیج میں کیا ہوگا نیکسٹ اسٹیج میں کیا کرتے ہیں ہم یہ پہلی جو ہمارے پاس زیرو رو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جو آبجیکٹو رو ہے اس کو دیکھتے ہیں آبجیکٹو فنکشن کو دیکھتے ہیں جس جگہ پر بھی ہمارے پاس مائنس آتا ہے وہاں پہ ہم رک جاتے ہیں یہاں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک and now we have to stop here Y because there is a negative sign the negative sign indicate that is minus times two plus M M کی کچھ ویلو آپ دیں تو دیٹ ول بیکم سے ہنڈریڈ تو this this is minus one zero two اب آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ مائنس آپ کے پاس آ گیا آپ یہاں پہ رک گئے تو آپ نے یہ دیکھ لیا اور کوئی مائنس نہیں ہے اگر کوئی اور مائنس ہوتا یہاں پر تو ہم اس میں کمپیئر کرتے کس کو کمپیئر کرتے اور جو ہمارے پاس ود نیگیٹو سائن جو چھوٹی کوانٹٹی ہوتی ہے اس کو ہم یہاں سے چوز کر لیتے یا نیگیٹو کے کو ہٹا کے جو سب سے بڑی کوانٹٹی ہوتی ہے اس کو ہم چوز کر لیتے تو یہ یہی چیز ہے اس کو ہم نے چوز کیا یہ ہمارے پاس ایکس جو ہے یہ پیوٹ کالم بن گئی جب پیوٹ کالم بن گئی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ پیوٹ رو کون سی ہوگی پیوٹ رو بننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ بن رہی ہے اس رائٹ ہینڈ سائڈ کو اس پیوٹ کالم کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹ سے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں یعنی 40 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 1 کے ساتھ 30 کو ڈیوائڈ کریں گے 0 کے ساتھ 30 کو پھر ڈیوائڈ کریں گے 1 سے تو ہمارے پاس 40 divide by 1 is 40 30 divide by 0 is infinity and 30 divide by 1 is 30 اب کیا کریں گے ان تینوں میں سے ہم منیمم چوز کریں گے لیکن اتفاق سے اگر آپ کے پاس مائنس یہاں آ جاتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں وہ ریشوز لیتے ہیں جو کہ آپ کے پاس نان نیگیٹو ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس تینوں جو ہے نان نیگیٹو ہیں فورٹی انفینٹی اور تھرٹی ان میں سے سب سے چھوٹا جو ہمارے پاس تھرٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو رو ہے جس میں تھرٹی لائی کر رہا ہے یہ رو جو ہے آپ کے پاس پیوٹ رو بنے گی اب یہ پیوٹ رو بن گئی آپ کے پاس یہ پیوٹ کالم ہے اب ان کے جو انٹرسیکشن سے ہمارے پاس جو چیز بنے گی کون سی والی ایکس کالم جو ہمارے پاس پیوٹ کالم ہے اور یہ ہمارے پاس پیوٹ رو ہے ان کے انٹرسیکشن جو ہمارے پاس بنا ہے یہ ون ہے ٹھیک ہے نا اس ون کو کیا کریں گے اس کو ہم پیوٹ ایلیمنٹ کہیں گے اب یہ پیوٹ ایلیمنٹ تو رہے گا یہاں پر ہم نے لے کے آنا یہاں پر ہم لے کے آئیں گے وہ کیسے لا سکتے ہیں جی بڑی آسانی سے لا سکتے ہیں آپ کیا کریں اس پوری رو کو لیں as such from here to here اس کو آپ مائنس ون سے ملٹیپلائی کریں اور اس کے اندر آپ فرسٹ اکویشن والی فرسٹ جو رو ہے اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں جب minus one times one minus one plus one تو یہ زیرو ہو جائے گا ہمارا صرف ایم اس وقت یہ ہے کہ اس کو زیرو کرنا ہے اور اس کو زیرو کرنا ہے باقی کچھ ایم نہیں ہے تو یہ آپ جیسی کریں گے minus one times this row is added to this first row row تو یہ آپ کے پاس ٹھیک ہو جائے گی یعنی کہ یہاں پہ زیرو آ جائے گا سیکنڈ اسٹیج میں سیکنڈ اسٹیپ میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس پوری رو کو آپ نے کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹو پلس ایم سے ٹو پلس ایم سے ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو ٹو پلس ایم سے جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے ٹو پلس ایم آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس مائنس ٹو مائنس ایم ہے ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو زیرو آ جائے گا اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ پھر کیا کریں گے ٹو پلس ایم سے زیرو کو ملٹیپلائی کریں گے زیرو آ جائے گا ون میں ایڈ کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹو پلس ایم سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے زیرو آ جائے گا اس کو کیا کریں گے زیرو ہمارے پاس ہے کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے زیرو ہی رہے گا کسی نمبر سے اس کو ملٹیپلائی کر کے زیرو ہی ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے وہی رہے گا minus one times two plus M اور پھر اس کو فائیو پلس ایم ایڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس شاید تھری آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ٹو پلس ایم سے اس کو ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر جب ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ٹو آ جائے گا مائنس ہاں؟ ٹو آ جائے گا اینڈ سیملرلی ہیئر اور یہاں پر بھی جب ٹو پلس ایم سے تھرٹی کو ملٹیپلائی کریں گے ایڈ کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کے پاس کچھ چینجز آئیں گی یہ چینجز میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے اسکرین پر ابھی آئے گی ذرا دیکھیے گا اور سے اب دیکھتے ہیں اس کو پاور پوائنٹ کا جو فائدہ ہے نئی ٹیکنالوجی کا جو فائدہ ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایکس جو کالم ہے یہ پیوٹ کالم لاسٹ رو جو ہے ہمارے پاس پیوٹ رو اس کا انٹرسیکشن سے ہمارے پاس پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا ہم نے کیا کرنا ہے وہی رو آپریشن کرنی ہے اور ایکس کو بیسس میں لے کے آنا ہے اے کو یہاں سے نکالنا ہے اے غائب ہو جائے گا ایکس آ جائے گا نا X is entering into basic variables اور X is entering into basis یہ سیکنڈ ہے ہمارے پاس X enters and A leaves the basis اب کیا ہو گیا ہمارے پاس ایکس وہاں پہنچ گیا سائڈ کے کالم میں یہ آپ کے پاس بیسک ویریبل ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہمارے پاس اے وہاں سے چلا گیا اب دیکھیں آپ کے پاس کیا چیز ہے اس کو دیکھیں اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں دیکھتے ہیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آ, اس کو دیکھیں آپ کے پاس ایکس 30 بننا شروع ہو گیا وائی بھی 30 بنا ہے اور ایس ون آپ کے پاس 10 ہے اور پروفٹ آپ کے پاس کیا آ گیا ٹو یعنی کہ وہ جو ایم تھا نا وہ یہاں سے آپ نے نکال دیا اور آپ کے پاس 210 ہنڈریڈ ٹین پروفٹ آ گیا یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی یا نہیں اچھی بات ہوئی جی بہت اچھی بات ہو گئی کہ تیس یہ بھی بننے شروع ہو گئے تیس یہ بھی بن گئے تھوڑا سا آپ کے پاس یہ ایس ون بچا ہوا ہے اور 210 ہنڈریڈ ٹین روپیز پروفٹ ہے جو بھی ہم کافی پینلٹی دے رہے تھے تو یہ جناب یہ دو اٹریشن کے بعد سیکنڈ اٹریشن کے بعد آپ کے پاس پروفٹ میں یہ تو بڑی اچھی سی بات ہے کہ اگر دو ہی اسٹیپ کرنے پڑیں اور دو اسٹیپس کے بعد آپ کی فیکٹری آپ کی انڈسٹری آپ کے بزنس جو پروفٹ میں آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے اب پھر دیکھیں آپ غور سے تو یہاں پر کیا ہے جی بالکل ٹھیک ہے ایک جگہ پہ مائنس نظر آ رہا ہے باقی سب جگہ پہ تو پازیٹو ہے یہ ایم تو پازیٹو ہے ہی ہے نا اسٹرکٹ پازیٹو ہونا چاہیے یہ بھی پوزیٹو ہے یہ بھی پوزیٹو سب کے سب نان نیگیٹو ہیں سوائے ایک اس کے تو یعنی کہ یہ ابھی ہم نے ایک اور اسٹیپ کرنا پڑے گا اس اسٹیپ کے اندر کیا ہے یہ آپ کے پاس ایس سی جو ہے یہ پیوٹ کالم بنے گا یہ یہ کیا بنے گا پیوٹ کالم بن جائے گا جب پیوٹ کالم بنے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کو اس سے ڈیوائڈ کرنا ہے اور ریشو معلوم کرنی ہے اب ٹین کو جب ون سے آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس ٹین آ جائے گا تھرٹی کو جب زیرو سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس انفینٹی آ جائے گا تھرٹی کو مائنس ون سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس مائنس تھرٹی آ جائے گا اب ان تینوں کو دیکھیں تو کون سا چھوٹا ہے اس کو نہیں کنسیڈر کرنا بھول جائیں اس کو کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ آپ نے صرف وہ ریشوز دیکھنی ہے جو کہ نان نیگیٹو ہوں تو مائنس تھرٹی کو بھول جائیں ٹین اور انفینٹی میں دیکھیں کون سا چھوٹا ہے آبیسلی ٹین چھوٹا ہے تو آپ کے پاس یہ جو رو ہے یہ آپ کے پاس پیوٹ رو بن جائے گی یہ پیوٹ رو بن جائے گی یہ آپ کے پاس پیوٹ کالم ہے یہ آپ کے پاس جو ایلیمنٹ ون ہے یہ پیوٹ ایلیمنٹ بن گیا یعنی مین ایلیمنٹ بن گیا یہ ہی چیز جو ہے سب کو آپ کنٹرول کرے گی کیا کریں گے آپ اس کو اس کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس زیرو آ جائے گا اس کو ٹو ٹائم سے ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ نے یہاں پر بھی زیرو لے آئیں گے اب آپ نے کرنا یہی ہے کہ اس ون کو یہاں رہنے دینا ہے یہ بھی زیرو لے کے آنا ہے یہ بھی زیرو لے کے آنا ہے تو یہ زیرو کیسے لے آئیں گے یہ جناب یہ آپ آپریشن کریں گے رو آپریشن کریں گے دو اسٹیپس کے اندر فوراً آپ کے پاس زیرو آ جائے گا کہاں پر اس پورے کالم میں سوائے پیوٹ ایلیمنٹ کے پیوٹ ایلیمنٹ ون رہے گا باقی سب جگہ پہ زیرو آ جائے گا یہ کرتے ہیں نا یہی ہم نے کالم چوز کیا ہے یہی ہم نے روز چوز کی ہے یہی ہم نے پیوٹ ایلیمنٹ کیا ہے نیکسٹ کی جاتے ہیں نا third iteration S three enters now S three اب بیسس میں آ جائے گا ایس تھری جو ہے بیسک ویریبل بن جائے گا اور ایس ون وہاں سے چلا جائے گا اس ٹیبل کو بھی ذرا سا غور سے دیکھ لیتے ہیں اب آپ کے پاس کیا ہے اسٹیپ جو آپ نے کیا تھا کہ S three has become basis اور ایس ون نے وہاں سے چھوڑ دیا اس کو اینالائز کر لیں کوکلی اس کو دیکھیں اب آپ کے پاس کیا چیز آ گئی پہلے چیز یہ دیکھیں آبجیکٹو رو کو دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو دیکھتے رہنا اسی پہ نظر رکھنی ہے اسی نے پروفٹ میکسیمم یا منیمم کرنا ہے آپ کے پاس کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی نیگیٹو نہیں ہے تو ہم یہاں رک جائیں گے یہ ہمارے پاس آپٹیمم آنسر آ گیا یہ جواب آ گیا اس سے آگے ہم فردر پروسیڈ نہیں کر سکتے یہیں پہ رکنا پڑے گا یہ اسٹاپنگ رول آ گیا دو سو تیس روپئے آپ کے پاس پروفٹ آئے گا دس یہ بچ جائے گا سلیکٹ ویریبل ایس سی جو بھی آپ کے پاس ہے یعنی تھرڈ اکویشن کے اندر جو تھا نا آپ کے پاس تو یہ دس یونٹ بچ جائیں گے تیس یونٹ آپ وائی کے بنائیں گے اور فورٹی یونٹس آپ کس کے بنائیں گے ایکس کے آپ دیکھیے گا فورٹی یونٹس جو بھی ایکس آپ کے پاس ہے اسے ملٹی پلائی کریں تھرٹی کو وائی سے ملٹیپلائی کریں وائی کی جو بھی ویلو آپ کے پاس ہے وہاں پر کتنے پروفٹ آ رہا ہے اور آپ دیکھیے گا ان دونوں کا جو سم ہے یہ ٹو تھرٹی کے برابر آ جائے گا تو this is two thirty is your profit جو آپ اچیو کر سکتے ہیں میکسیمم پروفٹ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے اور these are the two optimum answer تو یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا یہ آپ کا جو پرابلم ہے سالو ہو گیا یہ وہ پرابلم نے سالو کیا جس کے اندر ہمارے پاس انکوالٹیز تھیں جس میں گریٹر دین بھی تھا اور ہمارے پاس لیس دین بھی تھا جس میں آرٹیفیشل ویریبل بھی تھا تین سو ایک ویریبل بھی تھے یعنی ہمارے پاس اس سوال کے اندر اس پرابلم کے اندر کیا تھا تین ہمارے پاس سلیک ویریبلس تھے تین ہی ہمارے پاس انکوالٹیز تھی اور ایک ہمارے پاس آرٹیفیشل ویریبل تھا یہ جواب لکھا میں نے optimal solution Z star Z star کا مطلب زیڈ میکسیمم یا منیمم جو بھی ہے optimum Z star is two thirty X is forty Y thirty S three is ten اور S one S two A zero ہے یعنی آرٹیفیشل ویریبل ختم ہو گیا ایس ون بھی ختم ہو گیا ایس ٹو بھی ختم ہو گیا جو آپ کے پاس لائک موجود تھے ایس ون ایس ٹو وہ سارے کے سارے ایگزاسٹ ہو گئے ایس تھری تھوڑا سا آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس کو کسی طرح سے استعمال کر لیجیے گا یہ آپ کے پاس جناب جواب آ گیا ہم نے کیا کیا اس وقت ہمارے پاس ایک پرابلم تھا وہ پرابلم کیا تھا میکسیمائزیشن کا پرابلم تھا جس کے اندر دو ویریبل ایکس اور وائی تھے اس کے اندر تین انکوالٹیز تھیں دو جو انکوالٹیز تھیں وہ لیس دین کی تھیں لیس دین اکول ٹو کی اور ایک ہمارے پاس گریٹر دین اکول ٹو کی تھی ہمارے پاس تین سلیک ویریبلس آ گئے تھے ایک آرٹیفیشیل ویریبل آ گیا اس کو ہم نے سالو کیا سالو کیسے کیا ہم نے ایک آرٹیفیشیل ویریبل انٹروڈیوس کیا اور اس آرٹیفیشیل ویریبل کے ساتھ ہم نے ایک پینلٹی امپوز کی ان دی آبجیکٹو فنکشن کہ اگر اس کو ہم نے استعمال کرنا یہ ہمارے پاس رہے گا تو ہمیں بہت ہیوی پینلٹی پے کرنی پڑے گی اس کے بعد ہم نے اس کو ٹرانسفارم کیا انٹو اکویشنس اکویشنس کے بعد پھر ٹیبلر فارم کے اندر اور اس کے بعد وہی اٹریشن کیے ہیں کہ ہم نے پہلے پیوٹ رو معلوم کر سوری پیوٹ کالم معلوم کیا پہلے سیکنڈ اسٹیج میں پیوٹ رو معلوم کیا اس کے بعد پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کیا اور وہی رو آپریشن وغیرہ کیے اور اس وقت تک کرتے رہے جس وقت تک کہ ہم کو نیگیٹو نظر آیا کس کے اندر آبجیکٹو رو میں یا زیرو اکویشن میں پہلی اکویشن کے اندر پہلی لائن کے اندر جب وہ ختم ہو گیا ہم رک گئے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جو پروفٹ آیا دیٹ از ٹو تھرٹی اسی طریقے سے ایکس وائی کی ویلو آ گئی ایکس فورٹی آ گیا وائی تھرٹی آ گیا and so on so forth S one ہمارے پاس ٹین ہے ایس ون ایس ٹو اور اے زیرو آ گیا ٹھیک ہے S one S two and A are zero جلدی سے آگے ایک اور ایگزامپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جناب ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہتے ہیں using surplus and artificial variable solve the L P that is minimize Z is equal to five X one plus six X two subject to two X one plus five X two greater than equal to fifteen hundred and three X one plus X two greater X one X two non negative ہمارے پاس کیا چیز ہے دو سلیکس دو ہمارے پاس کانسٹینٹس ہیں یہاں پر ہمارے پاس دو سلیکس آئیں گے دو ہی آرٹیفیشل آئیں گے ٹھیک ہے نا once again I try to emphasise this is a linear programming problem in two variables X one X two there are two constants دونوں کانسٹینٹ جو ہیں گریٹر دین اکول ٹو کی ہیں تو اس کے اندر دو سلیکس ویریبل آئیں گے اور دو ہی آرٹیفیشیل ویریبلس آئیں گے اور ایکس ون ایکس ٹو آپ کے پاس نان نیگیٹو ہے وہی طریقہ کار پہلے اس کو ٹرانسفارم کریں گے کس کے اندر اکویشنس کے اندر اس کے بعد یہ جو آپ نے اے ون اے ٹو اب آرٹیفیشیل ویریبلس انٹروڈیوس کریں گے اس کا امپیکٹ آئے گا کس کے اوپر آپ کے آبجیکٹو فنکشن کے اندر وہی Z equation is equal to old Z equation minus M times that equation وہ کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے المنیٹ کر دیں گے کیا المنیٹ کر دیں گے یہ آرٹیفیشل ویریبلس کو آبجیکٹو فنکشن سے جب وہ المنیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ نے ٹیبلر فارم میں لکھ کے کرنی ہے جواب نکالنا ہے جلدی جلدی کرتے جاتے ہیں دیکھیں پہلی چیز یہی آپ کے پاس Z plus six M A one plus M A two two X one plus five hundred three X one plus A two two twelve hundred کر لیں اس کو دیکھ لیں اب یہ سوال کس چیز کا ہے یہ سوال ہے منیمائزیشن کا پچھلی مرتبہ جو سوال تھا ہمارے پاس وہ میکسیمائزیشن کا تھا نا دس از آف مینیمائزیشن تو خیال رکھیے گا کہ یہاں پر پلس ایم اے آئے گا یہاں پر پلس ایم اے ٹو آئے گا اب یہ اے ون اور اے ٹو کیوں آ گئے یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس دو آرٹیفیشل ویریبلس ہیں یہ جو دونوں اکویشن بنی ہے یہ کہاں سے بنی ہے انکوالٹیز میں سے بنی ہے جو کہ گریٹر دین اکول ٹو ہے تو یہاں پر مائنس ایس ون آ گیا مائنس ایس ٹو آ گیا اسی طریقے سے اے ون یہاں پہ ایڈ کرنا پڑا یہاں پر اے ٹو ایڈ کرنا پڑا اور یہ ففٹین ہنڈریڈ ٹویلو ہنڈریڈ تو یہ وہی چیز ہے جو ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیے ہوئے لیکن یہ جو اے ون اے ٹو ہے اس کو ہمیں یہاں پہ ایڈ کرنا پڑے گا plus M A one plus M A two پچھلے والے سوال کے اندر پچھلی ایگزامپل میں میں نے کیا کیا تھا یہاں لکھ دیا تھا زیڈ دیز ٹو تھنگس یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ Z minus five X one minus six X two is equal to M A one plus M A two اب یہاں سے ایک چیز ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے سمجھ لیں اس کو غور سے کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو ویریبل تھے اے ون اے ٹو یہاں پر اے ون اے ٹو آ گیا پلس سائن کے ساتھ آیا کیونکہ منیمم تھا اگر آپ کے پاس A one A two A three A four ہوتے اور آپ کے پاس سوال منیمائزیشن کا ہی ہوتا تو M A one plus M A two plus M A three plus M A four اور اگر میکسیمائزیشن کا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے minus M A one minus M A two minus M A three minus M A four تو یہ دو پوائنٹس یاد رکھیے گا جتنے ہمارے پاس یہاں پہ آرٹیفیشل ویریبلس ہیں یہ سارے کے سارے یہاں پر آنے چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر منیمائزیشن کا تو پلس کے ساتھ اور اگر میکسیمائزیشن کا ہے تو مائنس کے ساتھ یہ آنے چاہیے نیکسٹ اسٹیج میں کیا کریں گے جی نیکسٹ اسٹیج میں وہی کریں گے کہ کسی صورت سے یہ جو ہمارے پاس آبجیکٹو فنکشن میں اے اے ون ٹو ہے نا ان کو غائب کریں گے اور یہ اے ون اے ٹو کی ویلو یہاں سے نکال کے اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے یہ ہمارے پاس جناب جواب آ گیا کہ ہم نے وہی رو کو کسی سے ملٹیپلائی کر کے ایم سے اس کے اندر ایڈ کر دیا جب ایڈ کر دیا تو ہمارے پاس ماڈیفائڈ آبجیکٹو فنکشن کیا آ گیا Z minus five X one plus five times M X one minus six X two plus six M X two minus M S one minus M S two that is equal to twenty seven hundred M تو یہ اب آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن آیا اس آبجیکٹو فنکشن کو کس کے ساتھ لکھیں وہ جو کانسٹنٹ کے ساتھ لکھیں ٹیبلر فارم میں ٹرانسفارم کریں وہی طریقہ کار لگائیں جو آ جائے گا یہ ٹیبلر فارم میں میں نے لکھ دیا کیسے لکھ دیا دیکھ لیں اس کو انالائز کر لیں یہ چیز میرے پاس لکھی ہوئی تھی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 2700 تھاؤزینڈ ایم یہ لکھ دیا ایکس ون کا کوفیشن وہاں پہ یہی تھا 5m M minus five X two کا coefficient 6m M minus six S one کا coefficient minus M S two کا minus M A one zero A two zero یہاں دیکھیں غور سے تو ہمارے پاس جو بیسک ویریبلس کیا ہے اے ون اے ٹو ہے یہاں پہ ہمارے پاس 1500 1200 ہنڈریڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ہے ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے اس ریشو کو بھول جائیں ریشو تو ابھی بات کی بات ہے پہلے ہم کیا کریں گے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ پیوٹ کالم کون سی ہوگی یہ خیال رکھیے گا کہ یہ ہمارے پاس منیمائزیشن کا سوال ہے پچھلی دفعہ جو سوال کر رہے تھے وہ ہم میکسیمائزیشن کا کر رہے تھے جب میکسیمائزیشن کا سوال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں یا مائنس کے ساتھ سب سے بڑا یہاں پر تھوڑا سا الٹا ہوگا ریورس ہوگا یہ ذرا ذہن نشین کر لیجیے جی جناب آگے چلیں ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ پیوٹ رو کون سی ہوگی پیوٹ کالم کون سی ہوگی یہ ہے جی سکس ایم مائنس سکس یہ والا آپ کے پاس پیوٹ ایلیمنٹ آیا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوگا سکس ایم مائنس سکس جو this is the greatest number M کی قیمت ہنڈریڈ رکھے فرسٹ کر لیں ہنڈریڈ تو آپ کے پاس کیا آئے گا پہلا five M minus five five hundred minus five is four ninety five six M minus six six into hundred six hundred minus six is five ninety four اور اس کے بعد next is minus hundred minus hundred تو سب سے بڑا جو ایلیمنٹ آئے گا یہ ایکس ٹو کے انڈر آئے گا تو دس از واٹ اٹ از یہ آپ کے پاس پوری جو کالم ہوگی اسے پیوٹ کالم آئے گی اب ریشو کی بات کریں کیا کرنا ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ کو یہ جو کالم ہے اس سے ڈیوائڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس 1500 hundred divide by five is three hundred twelve hundred divide by one is twelve hundred تو آپ کے پاس دو ریشوز آ گئے three hundred twelve hundred obviously three hundred چھوٹی ہے تو آپ نے یہی والی رو کو لینا ہے اسی کو چوز کرنا ہے تو آپ کے پاس پیویٹ رو پہلی والی آ جائے گی اس کے بعد کیا کریں گے آپ نیکسٹ اسٹیج کے اندر یہ جو آپ کے پاس آیا نا اس کے اندر کراسنگ کے اوپر انٹرسیکشن کے اوپر فائیو اس کو آپ ون لانے کی کوشش کریں گے اس پوری کی پوری رو کو فائیو سے ڈیوائڈ کر دیں گے جب فائیو سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو یہاں پر تو ون آ جائے گا نا اور پھر وہی طریقے کا رو آپریشن سے اس کو اس کے اندر 5 سے ملٹیپلائی کر کے ایڈ کر دیں گے یا 6 یا مائنس سکس سے ملٹیپلائی کر کے ایڈ کر دیں گے یا مائنس ون سے ملٹیپلائی ایڈ کر دیں گے جو بھی وہاں پہ آپ کے پاس اوپر ویریبلس تو یہ آپ نے رو آپریشن کرنی ہے اور رو آپریشن کرنے کے بعد اس کو تو جو آپ کے پاس سرکل کے اندر اس باکس کے اندر بن گیا ہے اس کو ون ہونا ہے اوپر نیچے سارے جو ہے آپ کے پاس زیرو ہونے چاہیے یہ لکھا ہے divide equation one by five ٹھیک ہے نا تو اب کیا کیا ہے صرف اس کے اندر ہم نے اس اکویشن کو جو سیکنڈ تھی فائیو سے ڈیوائڈ کر دیا تو آپ کے پاس پہلی اکویشن جو ہے وہ اس ٹائپ کی آ گئی ٹھیک ہے دیکھیں نا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس ففٹین ہنڈریڈ تھا اب ہم نے اس کو کیا کیا فائیو سے ڈیوائڈ کر دیا تو ہمارے پاس یہاں پر کیا آ گیا تھری ہنڈریڈ آ گیا تو یہ آپ کے پاس ساری کی ساری چیزیں آ گئی کس میں پہلی رو کے اندر جس کو آپ نے فائیو سے ڈیوائڈ کیا نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے اس کو آپ نے ملٹی پلائی کر کے اسی طریقے سے ایڈ کرنا ہے یعنی کہ مائنس ون سے فرسٹ رو کو ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ میں ایڈ کرنا ہے minus time six M minus six سے ملٹیپلائی کر کے فرسٹ رو کو زیرو رو کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ آپ کے پاس وہی pivot row pivot column intersection pivot element اب کیا ہو رہا ہے نا what's happening x two enters and a one leaves the base وہی ہے نا کہ اے ون وہاں سے جانا ہے کیونکہ وہ اب آپ کے پاس پیوٹ رو بن گئی تھی اور پیوٹ کالم میں ایکس تھا تو ایکس یہاں پہ آ جائے گا اور وہاں سے ایکس ٹو کہنا چاہیے ایکس ٹو وہاں جائے گا اور اے ون جو ہے دیٹ ول لیو دی تو آپ کے پاس ماڈیفائڈ ٹیبل کچھ اس طرح سے بن گیا یہ ٹھیک ہے غلط ہے پہلی کیا چیز ہوگی آپ کے پاس رو میں ون یہ اسٹار میں نے لگایا ہوا نا کیونکہ یہ اتنی بڑی چیز تھی میں نے اس کو وہاں پہ اسٹار لکھ دیا اور اسٹار نیچے بتا دیا آپ کو کہ اسٹار کیا برابر ہے that is is star equal to thirteen thirteen M minus divide by five اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے آپ کے پاس M minus one divide by five پھر minus five double star double star کیا minus six M plus six divide by five and so on so forth تو یہ آپ کے پاس پوری ایک چیز آ جائے گی ہمارے پاس ٹیبل فارم کے اندر آ گیا نا یہ آپ نے دیکھ لیا کیا چیز ہے سمپل میکینکل سی چیزیں ہیں اس کے اندر ایک آپریشن کر لیے یا ایک اٹریشن کر لیے اس کے بعد ایک اور اٹریشن کرنی پڑے گی وہی طریقے کار ہم اپلائی کریں گے جس کے اندر روز کو دیکھیں گے کالمس کو دیکھیں گے پیوٹ کالم کو دیکھیں گے پیوٹ رو کو دیکھیں گے پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کریں گے اور پھر رو آپریشن دیکھیں گے اس وقت تک کرتے جائیں گے جبکہ یہاں پہ پوزیٹو نمبر رہ جائیں گے جب تک کہ سارے نیگیٹو نہیں بنیں گے کیونکہ یہ سوال مینیمائزیشن کا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس کے اندر کیا کرتے ہیں ونس اگین پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سا جو ایلیمنٹ ہے وہ پوزیٹو ہے یہ ایس ون نظر آ رہا ہے ہمارے پاس M minus one by five ہے اسی طریقے سے ایکس ون نظر آ رہا ہے تھرٹین ہے مائنس تھرٹین ہے اس کے اندر ہم چیک کرتے ہیں ہم اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیوٹ رو کیا ہے پیوٹ ایلیمنٹ کون سے آتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکس ون جو ہے پیوٹ کالم بن جائے گی کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے ہے thirteen minus divide by five اسی طریقے سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ریشو کیلکولیٹ کرنی ہے ریشو جب کیلکولیٹ کی تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے سیون ففٹی اور three forty six obviously three forty six چھوٹا ہے تو یہ والی جو رو ہوگی آپ کے پاس پیوٹ رو بن جائے گی تو یہ ہم نے انٹرسیکٹ کر لیا انٹرسیکشن سے ہمارے پاس thirteen by five pivot element بن گیا اس کو کیا کریں گے تھرٹین بائی فائیو سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس وہاں پہ ون آ جائے گا ٹھیک ہے نا یہ اسٹیپ کریں گے اور پھر وہی رو آپریشن سے سب کو زیرو کرنے کی کوشش کریں گے تو نیکسٹ اسٹیپ میں یہی ہے multiplying by five by thirteen to make pivot as one تو یہ ہم نے کیا ہمارے پاس یہاں پیوٹ ون بن گیا اس اکویشن کو سیکنڈ کو ہم نے سب کو فائیو بائی تھرٹین سے ملٹی پلائی کر دیا تھوڑی سی ہمارے پاس کمپلیکیٹڈ سی کیلکولیشن ہے لیکن کوئی اتنی پرابلم کی بات نہیں ہے صرف ہم نے ملٹیپلائی کیا اکویشن کو اس کے بعد وہی ہمارے پاس یہ کیا چیز ہے پیوٹ کالم ہے پیوٹ رو ہے ہے ون یہاں پر باقی سب جگہ پہ زیرو آنا چاہیے تو وہی ہم نے آپریشن کی ہے سیکنڈ اٹریشن میں x one and a two the basis یہ کیلکولیشن کر لیجیے گا تو یہ ہمارے پاس چیزیں آ جائیں گی کیا آ جائیں گی جس کے اندر آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پر پروفیٹ جو آ گیا ٹو تھاؤزینڈ سیون ہنڈریڈ آ گیا ایکس ٹو کی قیمت آ گئی two thousand one hundred divide by thirteen اور ایکس ون کی قیمت آ گئی four thousand five hundred divide by thirteen کہ یہی ہمارے پاس جواب ہے جی ہاں یہی ہمارے پاس جواب ہے کہ آپ کے پاس جو آپٹیمم پروفٹ آئے گا وہ ٹو تھاؤزینڈ سیون ہنڈریڈ ہے اور ایکس ون کی قیمت four thousand five hundred by thirteen ہے and X two is equal to two thousand one hundred divided by thirteen calculator آپ کے پاس ہوگا کیلکولیٹ کر لیجیے گا آپ کے پاس جواب آ جائے گا یہیں پہ رکتے ہیں اسی ایگزامپل کو کئی کئی دفعہ کرنے کی کوشش کیجیے گا آج ہمارا جو لیکچر 23 ہے یہاں پر مکمل ہوتا ہے اس کی اور ایگزامپل لیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر اسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی یہی چیزیں جہاں پہ آج چھوڑی ہیں وہیں سے لے کر ہم چلیں گے آپ نے کیا کرنا ہے جو ایگزامپل میں نے کی ہیں ایک آدھ کی ہے اور تین چار نوٹس پہ دی ہوئی ہیں ان کو ضرور کیجیے گا اس کے اندر آپ کو روا ہونا چاہیے اگر روا نہیں ہوں گے تو آپ پھنس جائیں گے جب پھنس جائیں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے یا اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور وہاں پر اگر آپ پھنس گئے تو آپ کی نوکری سے چھٹی ہونے کے چانسز ہیں جو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے ہم تو چاہیں گے کہ آپ کی نوکری برقرار رہے اگلے لیکچر میں پھر اسی ٹاپکس کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے گا اللہ حافظ اور السلام علیکم